ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو ہم کے مارا دل پہ سارا سہارا جھومو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو ہم کے مارا دل مہاراج جھو ان کے آنے کی خوشی ہے کے یار جھو جھنجو ان کے آنے کی خوشی ہے میرے کے جھمو جھومو آئے آئے تازہ پڑھتے سنو سلم پڑھتے سن لا رہو سلام آج دنو دی آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھوم جھو جھوم ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھوم جھو جھوم ہم کے مارا دل کے بے سارا جھوم جھو جھوم ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھوم جھو جھوم بارہ ربی ح رسالت ح رسالت ان کے آنے کی خوشی ہے کہ یارو جھومو جھوم ان کے آنے کی خوشی ہے یارو جھومو جھوم ہم کے بے سہارو جھومو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے کہ یارو جھومو جھومو کفر و شرک گئی ساری دور مشرق مغرب دنیا اندر مشرق مغرب دنیا اندر ہو گیا نور کی نور ان کے آنے کی خوشی ہے میں کے یارو جھومو جھوم ان کے آنے کی خوشی ہے میں کے یارو جھومو جھوم ہم کے مارا دل کے گارا بیٹا ہاں, ہاں، جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے میں کے یارو جھومو جھوم ان کے آنے کی خوشی ہے میں کے یارو جھومو جھو جھوموانو آخر سب کچھ جانے دیکھے بڑی دو غیب کی خبریں دینے حبیب ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو ہم کے مارا سے گارو بے سہارو جھومو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو دو جگہ رحمت عالم رحمت کی سرکار ان کے آنے کی خوشی ہے میں کے یارو جھومو جھوم ان کے آنے کی خوشی ہے میں کے یارو جھومو جھوم ان کے مارا دل سے یاروں بے سہارو جھومو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے میں کے یارو جھومو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے میں یارو جھومو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو جب جھولا جھلائے لوری دے کے سنا سو جا سو جا رحمت عالم سو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو چھوڑ گئی سب آخر دایا سمجھ کے دل یتیم لائے علی ادا کر لائے ادا کر پیارا رسول کریم ان کے آنے کی خوشی ہے میں کے یارو جھومو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے میں کے یارو جھومو جھومو نن دل ان کے آنے کی خوشی ہے مل جھومو یار ان کے آنے کی خوشی ہے مل جھومو یار ہم کے مارا گاروں میں سہارا جھومو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو ان کے آنے کی خوشی ہے مل کے یارو جھومو جھومو